کل تو آپ نے آؤز بلّہ پڑھی تھی یعنی دو دو دفعہ کی باری ہوتی ہے اچھا ٹھیک ہے جو آپ نے مقرر کر رکھی ٹھیک ہے جی بھائی شابش صدقہ جس میں خیانت کا مال داخل ہو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا جیسا کہ نماز بغیر تہور کے قبول نہیں ہوتی جی في الوضوء وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا يعلى حد قال حدثنا سفيان عن موسى عن موسى بن أبي عائشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء جاء إعرابي إلى النبي إعرابي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم فمن زاد على هذا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو تین تین بار کرنے کا حکم دیا فرمایا کہ جس نے تین سے زائد کر دیا فقط اصا و تعداد تو اس نے برا کیا اور حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا اور ظلم اس وجہ سے ہے کہ مخالفت سنت ہے بھائی اور دوسری بات یہ ہے کہ ارتقاب اسرا اسراف کے ارتقاب ہے یہ دونوں چیزیں آپ کی سطور لکھی ہوئی ہیں بعض روایات میں ہے یہی امر میں شعیب نبی ہی کہ یہاں ہے کہ فمن زادہ الحاظہ اور نقصہ زادہ الحاظہ اور نقصہ تعدہ و ضلع جس نے اس پر زیادتی کی یا جس نے اس سے کمی کی تو کمی کی روایت جو ہے وہ چونکہ ایسی روایت ہے جو کہ دوسری روایات کے مخالف ہے اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ الوضو مرتن مرتن الوضو مرتن مرتن اور یہاں سلاسن سلاسن ہے اب ظاہر ہے کہ تین دفعہ سے اگر دو دفعہ بھی ہوگا تو کمی ہو جائے گی اس سے اور ایک دفعہ ہوگا تو بدرد اولا کمی ہوگی تو اس کا مطلب اس روایت کا جس میں نقصہ کے الفاظ ہے اس کا حاصل یہ ہوگا کہ وہ روایت صحیح نہیں یا یہ کہو کہ یہ روایت اس کے مخالف ہے اس لیے امام مسلم رحم اللہ نے اس روایت کو جس میں نقص کے الفاظ ہے اس کو ضعیف کہا ہے باوجود کہ امر ابن شعیب ان ابھی ہی ہے لیکن اس کو ضعیف کہا ہے کیوں اس لیے کہ دوسری نصوص سے اور جس کو کہیں کہ یہ ضعیف ہے یا یہ کہیں کہ منکر اس کو منکر کہا منکر کہتے ہی اس کو ہیں جو کہ صحیح روایات کے ضعیف ہو اور صحیح روایات کے معارض ہو تو اس کو منکر کہتے ہیں جی اور یہ بھائی یہ بات صرف پڑھنے کی نہیں ہے بلکہ سیکھنے کی اب ہم جو نلکے کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل بے فکر ہو کے اوپر نلکا کھلا ہوا ہے اور ہم مسواک کر رہے ہیں یہ پانی ہمارے حساب میں بہ رہا ہے اب اس پانی کو تولا جائے گا اگر حساب سے بڑھ گیا تو اس وعید میں داخل ہو جائے گا تعدا و ظلم اس نے تعدی کی اور اس نے ظلم کیا اس نے زیادتی کی اور ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے حالانکہ یہ جیسے کی چیزیں پڑھنے کی ہیں ویسے یہ چیزیں سیکھنے کی ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ نل کا آپ نے کھول لیا ٹھیک ہے ہاتھ جب چلو آپ کا بھر گیا اور آپ نے یوں دھویا اور ایک ہاتھ اوپر رکھی اوپر سے نل کا بند کر دیا آپ آرام سے دھوئیے اس کو پھر دوبارہ نکالیے بند کر دیجیے پھر اسے دھوئیے اور تیسری بار نکالیے بند کر دیے کوئی اس میں کوئی تکلف نہیں آسانی سے آدمی اپنا اپنے نمبر بنا سکتا ہے ایک تو ہے نمبر بنانا اور ایک ہے نمبر ضائع کرنا آدمی نمبر ضائع ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے نمبر ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آگے حدیث آ رہی ہے کہ جس نے ایسا وضو کیا تو سبحان اللہ اس کا کہنا کیا ہے کہ وہ ایسے ہو گیا جیسا کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہو تو یہ جو فضیلت ہے یہ من توجہ فاحسن الوضو جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اچھے وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میل کچیل پوری نکال دی نکالتے میل کچیل لیکن تعداد سے زیادہ نہ کرے پانی حد سے زیادہ نہ کرے اس لیے کہ یہ اصراف ہے اور ان المصرفین قانو کانو اخبال وہ شیطانوں کے بھائی یہ معمولی بات نہیں ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ پانی ہے اور پانی بھی سرکاری ہے اس کا حساب کہاں ہے اگر حساب اس کا یہاں نہیں ہوگا تو اس کا حساب اللہ یہاں ہوگا اس لیے پانی کے استعمال کرتے وقت من یہ فرمایا کہ جس نے اس پر زیادتی کی تو فرمایا کہ فمن زیادہ الحاظہ جس نے اس مقدار سے پانی زیادہ استعمال کیا تین دفعہ ہاتھ دھونے کے بجائے چار دفعہ دھوئے اور پانی جتنا چاہیے تھا اس سے زیادہ استعمال کیا حد سے زیادہ استعمال کیا <clears throat> تو اس کے لیے یہ وعید ہے فقط اصا و و ظلم یہ تین چیزیں بتائیں اصا اس نے برا کیا و تعدا اور اس نے حد سے تجاوز کیا ظلم اور اس نے وز غیر محلے ہی کر دیا یہ تین وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس لیے بھائی یہ چیزیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیکھنے بھی ہیں کس کی ہیں بھائی جی بھائی جو ہزم کو آپ نے ہا کو جزم دی یہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ نے جیم کو ضمہ کہاں سے دیا یہ منقول ہے کیا ابو جوزم ہم تو اب تک ابو جازم سنتے ہیں ہو سکتا ہے غلط ہوا <laughs> نہیں ہم تو اس پر اس لیے کہ یہ جزم سے کہہ رہے ہیں جوزم کہ بھائی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ضبط ہے یا خپت ہے خپت ہے چلو مان گیا خپت جی بھائی چلو کالا حد سن جی بھائی فقال والله ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم وضو کو کامل طریقے سے کریں اس باغ کا مطلب ہے کامل طریقے سے کرنا اور اس باغ کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے پر کرنا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی حکایت فرمائی گئی جی اور یہ کہ ہم صدقہ نہ کھائیں اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ بن ہاشم کے لیے اور صدقہ خاص طور پر سید کے لیے وہ صحیح نہیں ہے ولا والی الحمر الخیل اور یہ کام بھی ہم نہ کریں تیتر پر بیٹر تیتر پر بٹیر نہ چڑھائے تیتر سمجھے کہ یہ ہے کہ ہم جو دراز گوش کو گھوڑے پر سوار نہ کریں دراز گوش کو گھوڑی پر سوار نہ کرے یعنی جفتی نہ کرائیں اس سے گدھے سے گھوڑی پر اور وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس سے پیدا ہوگا خچر اور یہ ہے کم تر گھوڑے سے جہاں خیر چیز ملنے والی تھی اس پر دون کو ترجیح دی کم کو ترجیح دی اور یہ صحیح اور مناسب نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما الخیل اول بغال اول حمیر وزینہ وہاں تو بغال کا بھی ذکر فرمایا ہے اور بغال کا جو ذکر فرمایا ہے ظاہر ہے کہ وہ اسی طریقے سے حاصل ہوتی ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ بغل جو ہے وہ بیٹی ہوتی ہے گدھا جمع گھوڑی کی گھوڑی کا وہ خچر ہوتا ہے اور چونکہ وہ خچر اسی کا مجموعہ ہے تو اب یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم ایسا کام نہ کریں ایسے کام کے کرنے سے ہمیں کیا کیا گیا ہے بھائی منع کیا گیا اور منع اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتنان کے موقع پر ذکر کیا الخیل والبغال والحمیر الطر قبوہ وزینہ اور یہاں پر یہاں ممانعات فکر ہے تو فرمایا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے استعمال کی تو ان ان کو کا کرنا تو منع ہے ان چیز کا کرنا تو مانا ہے لیکن استعمال میں ممانات نہیں جیسا تصویر تصویر کھینچنا مانا ہے لیکن اگر کسی کپڑے پر تصویر ہو تو اس کو گدا بنا دینا یا پائیدان بنا دینا یا نیچے بچھانا منع نہیں ہے باوجود کہ بنانا تصویر منع ہے لیکن بچھانا منع نہیں تو گھوڑا گھوڑے یہ گھوڑی کو گدے سے بنانا جو ہے وہ تو منع ہے لیکن اگر وہ بن جائے تو اس کے استعمال کی ممانت نہیں ارے سمجھے نا بھائی چلو شاہ بھائی جی بھائی عن عن عن عن وقال قال رسول وسلم اسبغ ہاں تو یہ یہ امرن ہے امرن وا نہیں ہے وہ ایک ماسٹر صاحب تھے وہ پڑھا رہے تھے سبق اور حضرت امر ابن آس کا نام تھا تو پڑھ رہے تھے امرو ابن آس <laughs> تو یہ امر ہے امر ہے اور وہ جو ہے وہ الگ سے نہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوع کہ وضو کو کامل طریقے سے کرو یوں نہ کرو کہ وضو کرو پاؤں خشک رہ جائیں اور وضو کرو ہاتھ خشک رہ جائیں بلکہ کامل وضو کرو جی بھائی اور کامل وضو سے مراد وہی ہے جس کی حکایت پیچھے حضرات صاحبہ نے کی ہے جی بھائی بسم اللہ الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط یہ مکارے جو ہے یہ جمع مکرہ کی ہے بعض حضرات نے تو یہ کہا ہے کہ جمع ایسی ہے کہ اس کا مفرد نہیں ہے اور بعض نے کہا کہ اس کا مفرد مکرہ موجود ہے اس کا معنی ہے مشکل وقت جب کہ آدمی کو اس کے کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو وہ کثرت المساجد اور اور انتظار صلاح باد صلاح فضال فضال فضال فرمایا کہ ایسی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں جو کہ خطایا کو مٹا دیتی ہے اور درجات کو بلند فرماتی ہے وہ ان میں ایک چیز جو ہے اسباغ الغزے المکارے کہ وضو کو مکمل کرنا مکرو مقام پر کہ جہاں پر کرنے میں آدمی کو وہ تکلیف ہوتی ہو یہ عام طور پر ٹھنڈا پانی ہے اور سردیوں کا موسم ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں آدمی کو کیا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں وہ وضو کرتا ہے اس تکلیف کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے کہ گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں وہ کثرت القطاع المساجد اور مساجد کی طرف زیادہ قدم کا اٹھانا اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی کا گھر جو ہے وہ مسجد سے دور دور ہوگا تو قدم بھی کثرت سے ہوں گے ون صلاح باد اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے آدمی پہنچ جائے اور پھر ذکر اذکار میں مصروف ہو جائے اور انتظار کرے کہ میں اس نماز کو وقت پہ پڑھ لوں اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے مثلاً مغرب کی نماز ہے آدمی مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائے اور عشاء کی نماز کا انتظار کرے فرمائے فضا لکھم و ربات فضا لکم و ربات فضا لکھم و ربات یہ تمہارے لیے سرحد پر پہرا دینا ہے یہ تمہارے لیے سرحد پر پہرا دینا ہے یہ تمہارے لیے سرحد پر پہرا دیتا ہے اب سرحد کس کو کہتے ہیں بھائی سرحد اس علاقے کو کہتے ہیں جو کہ دشمن اور اپنے درمیان جو ہے وہ یعنی مشترک جگہ اس میں آدمی پہرا دیتا ہے کہ تاکہ دشمن جو ہے وہ اندر نہ آ جائے اور وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ جان جوکھوں کا کام بعض اوقات دشمن نے غفلت میں پایا تو تیر مار دیا گولی مار دی مار دیا اور اس میں سرحد پر کھڑے ہو کر پہرا دینا یہ بہت بڑی قربانی ہے تو فرمایا جس طریقے سے بہت بڑی قربانی سرحد پر پہرا دینے میں ہے اسی طریقے سے مکارہ کے وقت وضو کرنے میں ہے کیا مطلب ہے بھائی وہاں بھی جہاد ہے لیکن وہ جہاد دشمن کے ساتھ ہے اور یہاں بھی جہاد ہے یہ جہاد نفس کے ساتھ ہے اور حضور نے فرمایا ان آدا کا نفس نفس تیرا سب سے بڑا دشمن کیا ہے ہے اور یہ بات بھی فرمائی کہ نفس کا مقابلہ کرنا اور نفس کے ساتھ لڑائی کرنا افضل الجہاد فرمایا کیا فرمایا اس کو افضل جہاد تو یہ فرمایا کہ جس طریقے سے جہاد دشمن کے ساتھ مقابلے میں ہوتا ہے اسی طریقے سے نفس کے ساتھ مقابلے میں بھی جہاد ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی کیا ہے یہ بھی ربات ہے یہ ربات ہے یہ ربات ہے یہ چیزیں آدمی کرتا ہے اور وضو کرتا ہے سنت طریقے پر وضو کرتا ہے اس باغے وضو کرتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرمایا یہ بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے جیسا کہ سرحد پر جاگ کے جی بھائی پہلے ثم رجعوا الى معاويه وعنده ابو ايوب وعقبه بن عامر رضي الله عنه وعنه فقال عاصم يا ابا ايوب فاتنا الغزو العام وقد اخبرنا انه من صلى في المساجد الاربعه غفر له ذنبه فقال يا ابن اخي ادلك على ايسر من ذلك اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضا كما امر وصلى كما امر غفر له ما قد یہ فرماتے ہیں کہ ایک جہاد تھا غزوہ تھا جس کو ذات السلاسل کہتے تھے اور یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا کہ جو مدینہ طیبہ سے کئی راتوں کے فاصلے پر ایک قبیلہ رہتا تھا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہے مدینہ طیبہ پر حملے کا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو سواروں کے ساتھ حضرت امر ابن آس کو بھیجا اور پھر جب حضور کو یہ پتہ چلا کہ دشمن کی تعداد زیادہ ہے تو دو سو آدمیوں کا ایک جتھا حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا اور ان کے ماتحت حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے بھیجا اور جب یہ حضرات پہنچے تو وہ بھاگ گئے تو یہ راوی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں غزوے میں شریک ہونا تھا لیکن اس ثواب سے ہم محروم ہو گئے تو ہمیں لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ چار مساجد جو ہیں ان میں اگر آپ نماز ادا کر دیں گے تو آپ کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا تو وہاں پر اکابر صحابہ موجود تھے ابو ایوب انصاری اور اقبا ابن عامر تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے بھی وہ چار مساجد کون سے ہیں بھائی تین مساجد تو وہی جو مشہور مساجد ہیں اور چوتھی یہ مسجد جو ہے قبا ہے ایک مسجد حرام دوسری مسجد نبوی تیسری بیت المقدس اور چوتھی مسجد قبا یہ چار مسجدیں ایسی ہیں کہ وہاں اگر آدمی نماز پڑھ لے تو اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے تو ہم نے یہ سنا ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری اور اقبا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے بھی آسان کام ہم تمہیں نہ بتائیں کہ وہ ثواب جس ثواب کی امید میں تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ چاروں مساجد میں جائیں اور وہ اعمال یہی ہے کیا ہے بھیا وضو کرنا چنانچہ یہ فرمایا کہ اللہ عد کا اللہ ایسر مرزا لکھا انی سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توجہ کما عمیرا ایسے وضو کیا جیسا کہ حکم دیا گیا اور حکم کیسے جیسا کہ پیچھے آج میں مذکور ہے جیسا حکم دیا گیا وسلح اور نماز پڑھی اس نماز سے مراد جو ہے یہ تحیت الوضو ہے علماء نے فرمایا پھر نماز سے مراد کون سی ہے بھیا تحیت الوضو یہ پیچھے جو نماز کا ذکر آیا ہے تو اس سے بھی علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد بھی تحیت الوضو ہے تو یہ فرمایا کہ کہ کما عمر غفر ما قدم من عمل تو اس کے وہ جو پہلے اس نے کی ہیں مراد جو ہے وہ گناہ تو وہ معاف کر دیے جائیں گے تو اکزال کا یہ کالا نام تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اقبا کو خطاب کر کے فرمایا کہ حضور نے ایسے ہی فرمایا انہوں نے فرمایا ہاں تو معلوم ہوا کہ دو حضرات کی اس پہ تصدیق ہو گئی کہ یہ کام اگر آدمی کرتا ہے تو پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں جی بھائی قال المسجد أنه سمع عثمان رضي الله عنه وعنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتم الوجوء كما أمره الله عز وجل فالصلاة الخمس كفارات لما بينهم ہاں تو جس نے وضو کر لیا اس طریقے سے جیسے اللہ عز و جل نے حکم فرمایا فخص الوجو حکم وعید حکم المرافق الآخری تو فصلوات الخمس کفارات الما بین تو پانچ نمازیں وضو سے پڑھنا یہ ان کے درمیان جتنے آدمی سے گناہ سرزد ہوتے ہیں ان سب سے یہ کفارہ ہے نمازی کے ہیں بھائی کفارہ اور علماء نے فرمایا کہ گناہ سے مراد سغائر ہے نہ کہ اور وجہ اصل میں یہ بتائی کہ اصل میں گناہ کی دو صنفیں ایک سغائر اور ایک قبائر اور قبائر معاف ہو جاتے ہیں توبہ توبہ کرے تو قبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں ورنہ سغائر بنا دیں جی بھائی وبه قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عمران عمر مولى عثمان ان عثمان رضي الله عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ يتوضا فيحسن وضوءه ثم ثم يصلي الصلاة الا غفر له ما بينه وبين الصلاة الاخرى حتى يصليها. جي. جی۔ وبه قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا الليث هو بن سعد قال قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرني أبو يحيى سليم بن عامر وضمرة وضمرة وضمرة بن وضمرة بن حبيب وأبو طلحة نعيم بن زياد قالوا سمعنا أبا أمامة الباهلية يقول سمعت عمرو بن يقول سمعت عمر بن عبس رضي الله عنه وعنه يقول قلت يا رسول الله كيف الوضوء قال أما الوضوء فإنك إذا توضأت فغسلت كفيت فأنقيت فأنقيتهما خرجت بس تو نے ان کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا تو آپ کے گناہ نکل جائیں گے آپ کے ناخنوں کے نیچے سے بھی اور انگلیوں کے نیچے سے بھی جی وضعت وجهك لله عز وجل خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك قال أبو ماما فقلت يا عمر بن عبس انظر ما تقول فكل هذا يعطى في مجلس واحد قال أما والله لقد كبرت سني ودنا أجلي وما بي من فقر فأكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ فقلت یا عمر بن عبس انظر اے حضور کے صحابی ذرا خیال تو کیجیے ماتقول جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نا آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ذرا سوچ سمجھ گئی کہ اتنی بڑی بات کہ آدمی کے جتنے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جائیں اور عمل بہت بڑا نہیں ہے اگر کوئی آدمی کہے کہ پیسہ لے کے حج کے لیے آدمی جاتا ہے لاکھوں خرچ کرتا ہے مہینوں وہاں سفر کرتا ہے مشقتیں اٹھاتا ہے واپس آتا ہے تو اس کے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں اتنا بڑا عمل اگر کوئی کہے تو یہ تو ماننے کی چیز ہے اتنا چھوٹا سا عمل وہ آدمی کرے اور پھر بالکل پاک و صاف ہو جائے جیسا کہ اس کو مانے آج ہی جانا ہے تو یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو میں کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں کہہ رہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اب میرے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی حاجت بھی کسی سے نہیں ہے کہ میں کسی سے حاجت پیش کر کے کچھ پیسہ ٹکا لوں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور جو میں نے بتایا ہے وہ بالکل حضور ہی کی بات ہے میری طرف سے بات نہیں چنانچہ یہ فرمایا کہ قبرت لقت قبرت سنی میری عمر بڑی ہو گئی ودنا اجلی اور موت قریب آ گئی وہاں بھی من فخر اور مجھے کوئی فخر و فاقہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے بعد کسی سے سوال کروں کہ دیکھیے اتنے بڑے ثواب بتا رہا ہوں تو اس کے کچھ پیسے بھی دے دیجیے کوئی فقرین فاق زیبا کہ میں جھوٹ بولوں بولوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برقت سمیات ہو اوزناج ان دونوں میرے آنکھوں نے اس بات کو سنا ہے اور میرے دل نے محفوظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کیا بات ہو گئی بھائی کہ اگر کوئی آدمی وضو کرے اور وضو کیسے کرے کہ ٹھیک ٹھیک وضو کرے جیسا کہ تعلیم دی گئی ہے تو جس عزم کو وہ دھوئے گا وہ عزم جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہوتا جائے گا ہم نے سنا اپنے استاد حضرت مفتی رشیدہ صاحب رحم اللہ سے فرمایا کہ جب آدمی وضو کرے تو ساتھ اس کی نیت بھی کرے تاکہ میرے گناہ بھی کیا ہو جائیں نیت کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں من توضع فأحسن قدوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له تمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء سبحان الله کسی نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا اچھے طریقے کے وضو سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس نے اپنا اوپر دریا بہا لیا بلکہ اچھے طریقے سے وضو کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سنت کے مطابق وضو کیا وضو کیا اور ثم قال اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول یہ بات کہی تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے اس کے اکرام میں اس کے اعزاز میں جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں تو داخل ہونا ہے ایک دروازے سے آدمی جو ہے اس کے دو دروازے ہیں تو یہ دو دروازوں سے تو داخل نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب سمجھ لو سب دروازے کھلے ہوئے ہونا یہ اس کا اعزاز ہے ہر فرشتہ کہے گا میرے میرے دروازے سے داخل ہو میرے دروازے سے داخل ہو میرے دروازے سے تو یہ کوئی معمولی اکرام نہیں ہے یہ در حقیقت اکرام ہے آٹھ دروازے اب سوال یہ ہے کہ جہنم کے تو سات دروازے ہیں اور جنت کے آٹھ دروازے تو یہ کہا کہ جنت کا ایک دروازہ وہ ہے کہ جس سے جنتی بے حساب کتاب داخل ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی میں شامل فرمائے وہ دروازہ ہے باقی سات دروازے ادھر ہیں اور سات دروازے ادھر ہیں سمجھے نا جنت کے آٹھ دروازے ہیں جہنم کے سب لہٰ سب آت ابوا قرآن میں فرمایا کہ جہنم کے سات دروازے ہیں اور یہاں فرمایا کہ آٹھوں کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو وہاں سات ہیں اور یہاں نا تو فرمایا کہ ساتھ ساتھ یہاں بھی ایک دروازہ وہ ہے جو کہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اب یہ بات سمجھیے کہ جب آدمی نے وضو کیا زہری طور پر وہ پاک ہو گیا کیا ہو گیا زہری طور پر پاک ہو گیا اب دل اس کا اندر سے نہیں دھلا دھلا تھا کیا نہیں دھلا اب اندر سے دل کو دھو دیا اشاد اللہ الہ الا اللہ جب اشاد اللہ الہ الا اللہ پڑھا اس نے تو گویا کہ اس نے دل کو بھی پاک و صاف کر لیا سمجھے نہیں اور ایک اور بھی دعا ہے جو کہ اللہ مجالنی من التوابین وجالنی من المتطاہرین سنت سے ثابت ہے اور سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک یہ بھی سنت سے ثابت ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وضو کر کے تینوں دعائیں مانگ لی اور ایک بات سمجھ لو بھائی وہ یہ کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں جیسا کہ کوئی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہمیں بھگا رہا ہے ہم بھاگتے جا رہے ہیں اور خیال اور دھیان نہیں کرتے مولوی صاحب اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے دروازے کے سامنے سونا بکھرا ہوا ہو اور ایک تو صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے آپ سونا اٹھانا شروع کریں کرتے کرتے ایک دینار بھی نہ چھوڑے یہ اس وقت ہوگا جب آپ احتیاط سے چلیں گے لیکن آپ تیزی سے بڑھے اور اس کو ٹھوکرے مارتے ہوئے نکل گئے تو آپ کو ایک دینار بھی نصیب نہیں ہوگا اور یہ اعمال کا یہی ہے اگر آدمی دھیان رکھے دھیان دے تو کوئی بھی دینار اس سے چھوٹے نہیں ہر سونے کے سکے کو وہ ساتھ لے کے چل سکتا ہے یہ اس وقت ہے جب کہ کام دھیان سے کرے دھیان سے کرے اور آگے وہ حدیث آ رہی ہے وہ ساتھ ہی میں بتاتا جاؤں کہ فرمایا کہ جو دو رکاتے پڑھتا ہے اور وہ دل کو حاضر رکھتا ہے خوش و خوشو کا معاملہ کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہے نا خوشو خضو یہی تو نام دھیان کا ہے جو کام آدمی کرتا ہے دھیان سے کرتا کہتے ہیں ارے بھائی چلو دھیان سے دیکھو یہ آگے کنواں ہے وہاں تم گر جاؤ گے ہاں بھائی بڑا اچھا کیا آپ نے بتا دیا ورنہ میں تو اندر ہی ہوتے کھا رہا ہوتا تو دھیان سے تو آدمی کو دھیان سے چلنا ہے جو آدمی دھیان سے چلتا ہے تو وہ ایک دینار بھی نہیں چھوڑتا اور جو بے دھیانی سے چلتا ہے تو ایک دینار بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا تو جو بھی کام کرے اب دیکھیے میں نے عرض کیا کہ تین تینوں کی فضیلت فضیلت بہت بہت بڑی بڑی چنانچہ ہمارے ہاں یہاں میں اور جب حفظ کراتے ہیں تو ان کو نماز کی کتاب پڑھاتے اور نماز کی کتاب میں تمام مصنون دعائیں یاد کراتے اور وہ اس لیے یاد کراتے ہیں کہ تاکہ موقع پر ان کو آدمی پڑھے اور یہ پھر مثال اس شخص کی ہو جائے گی جو گھر سے نکلا ہے اور دینار کی گٹھڑیاں باندھ کے لے جا رہا ہے لے جا رہا ہے نہیں بلکہ لے کے گھر پہ پہنچی تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ بتائی ہوئی تعلیم کے اوپر صرف پڑھے نہیں بلکہ اس کو سیکھے اس کو کیا کرے سیکھے تو فرمایا کہ یہ دعا پڑھے اب میں پوچھتا ہوں بھائی مول صاحب آج آپ نے وضو کیا نہیں یہ دعا پڑی تھی پڑی تھی یاد نہیں رہی ہاں بس یہی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یاد نہیں رہی بہت آدمی سے پوچھیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ یاد نہیں رہی وہ وہی ہیں جو تیزی سے جا رہے ہیں نہیں دیکھتے کہ دائیں طرف کیا ہے بائیں طرف کیا ہے اور بے دھیانی سے دنانیر بکھرے پڑے سونا بکھرا پڑا ہے اور اس نے اس سونے کو اٹھانے کے بجائے وہ سوتا ہوا گزر گیا تو اس لیے یہ خاص طور پر یہ خیال رکھیں یہ مولوی صاحب ہم یہاں آتے جو ہیں یہ پڑھنے کے لیے صرف نہیں آتے بلکہ سیکھنے کے لیے تو یہ باتیں سیکھنے کی جی بھائی ابي مالك الاشعري عن ابي حازم قال كنت خلف ابي هريره رضي الله تعالى عنه وانهم فهو يتوزعون تو یہ حدیث ہے ہلیت الوضو وضو کا زیور ہلیا کہتے ہیں بھیا زیور جب خاتون کے ہلیے پر ہلیا ہوتا ہے تو پھر خاتون کا کہنا ہی کیا اگر اگر آپ کے اوپر جو ہے ہلیا ہوگا تو آپ کا بھی ہولیا اچھا لگے گا اور ہلیا وضو کا ہے اور وضو کیا ہے بھائی آدمی وضو کرے ٹھکانے سے وضو کرے کیسے وضو کرے بھائی ٹھکانے سے تو یہ فرمایا کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کن تو خلف ابی ہریرا میں چھپ کے کھڑا تھا ابو حریرا کے پیچھے حضرت ابو حرا وضو کر رہے تھے اور میں ذرا چھپ کے کھڑا تھا وہ یہ توجہ صلاح تھے بکان تبلی یب تھی یب لوگا ابت وہ ہاتھ کو دھو رہے تھے یہاں تک کہ یہاں تک پہنچا دھوتے دھوتے ہاتھ کو یہاں تک پہنچا تک پہنچا دیا تو آ, آ, تو فخر بہرا میں نے عرض کیا ہے ابو را مزل وضو یہ وضو کیسا لی یا بنی فروخ کہا کہ ارے فروخ کے بیٹے تو پہ چھپا بیٹھا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ تو چھپا بیٹھا ہے اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا اصل میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ حضور نے فرمایا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے قیامت کے دن وہ چمک رہا ہوگا اس پر ہی لیا ہوگا چمک رہا ہوگا تو حضرت ابو حریرا فرماتے تھے کہ پھر ہاتھ یہاں تک دھونے کیا ہے بلکہ یہاں تک اور پھر حضرت نے فرمایا اے بنی فروخ تو پیچھے کھڑا تھا مجھے پتہ نہیں تھا اور آگے خود فرماتے ہیں کہ انتہاؤنا انتم ہاؤنا لو علم تو انکم ہاؤنا اگر مجھے پتا چلتا کہ تم یہاں ہو ما توزہ تو حاضر وضو تو اس لمبے قسم کا وضو میں نہ کرتا جو میں نے کیا ہے سمے تو خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے تب لوگ یب لوگ وضو جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک جگہ چمکتی ہوگی تو حضرت ابو حریرا کا مذہب یہ تھا اور چونکہ اس میں وہ منفرد اور متفرد تھے تو اس لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی تحقیق جمہور سے سب لوگوں سے ہٹی ہوئی ہو تو اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ وہاں پر فتنہ برپا ہو وہاں پر کیا ہو فتنہ برپا ہو ایسا کام خاص طور پر مقتدا ہو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے فتنہ برپا ہو جائے تو فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں تھا اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں بھی کوہنیوں تک وضو کرتا آئی سمجھ میں رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أني قد رأيت إخواننا قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل أنتم من أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد وأنا فرتهم الحوز قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك قال أرأيت لو كان لي رجل خير غر محجرة في حضور مقبرے میں تشریف لے گئے اور بظاہر ہے وہاں پر تشریف لے گئے اور حضور نے یہ دعا پڑھی کہ فرمایا کہ مقرر السلام علیکم دار قوم مومنین سلامتی ہو تم پر اے مومن قوم کے دار ان شاء اللہ بھی تم ہم بھی انشاءاللہ اللہ تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت ایسی چیز ہے کہ جس کو قرآن حکیم نے یقین کہا ہے عطا عطا کو یقین یہاں تک کہ تمہارے پاس یقینی چیز آ جائے اور یقینی چیز موت ہے ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے حتیٰ کہ اپنے وجود میں بھی اختلاف کیا ہے اگر اختلاف نہیں کسی نے کیا تو موت ہے موت میں کسی کا اختلاف نہیں اور یہ چیز کیسی ہے یقینی ہے تو اس کے ساتھ پھر استثناء کا کیا مطلب انشاءاللہ تعالی ہم بھی انشاءاللہ تعالی تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے آئی نماز بات سمجھ میں اس لیے علماء نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو انشاءاللہ کا تبرکن فرمایا کس کے لیے تبرکن اس لیے کہ حضور کو ارشاد ہے اللہ اللہ کہ کوئی بات خبر ایسی نہ کہو مگر یہ کہ اس میں کیا کہو بھائی اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہنا چاہیے اور دوسری بات بعض نے یہ فرمایا کہ انا ان اللہ بکم لاحقون اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہی جگہ یہی مقام نصیب فرمائے سمجھے نہیں مقام سے مراد کا مقام ہے بہت اونچا مقام ہے بکم لاحقون اور اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ جس طریقے سے تم لوگ ایمان کو اپنے ساتھ لے کر حفاظت سے بقید ایمان یہاں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایمان کے ساتھ یہاں پہنچائے تو یہ کہا ہے تینوں جواب دیے گئے ہیں کہ نے فرمایا ہے اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضور نے اس لیے فرمایا کہ ہمیں بھی یہیں پہ قبر نصیب ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہیں پہ قبر نصیب فرمائے تو فرمایا ودت تو انی اور تیسرا یہ بتایا کہ جس طریقے سے ایمان کے ساتھ یہ پہنچے ہیں ہم بھی ایمان کے ساتھ وہاں پہنچے ان شاء اللہ بالکل تیسری چوتھی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم تعلیم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے لیے تو گارنٹی ہے لیکن آپ اور ہمارے لیے تو کوئی گارنٹی گارنٹی نہیں ہے تو اس لیے کہ انشاءاللہ بکم لاحقون تمہارے ساتھ ہم ملنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان کی موت ایک بات اور دوسری یہ ہے کہ بقی کی موت دو باتیں اور تیسری یہ ہے کہ سلامتی کی موت اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے تو فرمایا کہ ان شاء اللہ بالکل الحکم وزد تو انی قدر ہے تو نہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو اور اصحاب کا درجہ بہت اونچا ہے جس نے بھی ایمان کے ساتھ ایک دفعہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو حضور کی زیارت کر لی تو دنیا پوری کائنات سے اونچا ہو گیا بہت بہت بڑا ہو گیا تم تمہارا تو کہنا ہی کیا ہے تم تو میرے اصحاب ہو اور مراد میری وہ بھائی وہ ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں حضور نے ہمیں بھائی کہا اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھائی بنائے رکھے اور بھائی ہی پر اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی فرمائے تو فرمایا اللہ جی نے لمبیا باد ہو جو اب تک نہیں آئے وہ نفرا تو ہم اور میں ان کے لیے حوض پر پیش خیمے کے طور پر ہوں گا پیش خیمے کے طور پر ہوں گا قال یا رسول اللہ کیا میاتی بادک اس لیے کہ آپ بعد کے آدمی کو تو نہیں پہچانیں گے اس لیے کہ ان کو آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ آپ ان کو کیسے پہچانیں گے فرمایا کالا اگر کی جمع ہے محجلا اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں سفید ہو اس کو کہتے ہیں جس کا ماتھا سفید ہو اور محجلہ اس کو کہتے ہیں جس کے پاؤں پاؤ سفید ہوں فی بہم بہم ابہم کی جمع ہے اور بہم کہتے کالے کو اور دوہم ادہم کی جمع ہے یہ بجھنگے کو کالا بجھنگا جس کو کہتے ہیں کالا بہم کو مانا کالا کر لو اور دوہم کا مانا سیاہ کر لو کالے سیاہ گھوڑوں میں ایسا گھوڑا جس کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا سفید اور جس کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے سفیدی سے کیا ایسے اپنے گھوڑوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا بلا یا تو فرمایا میں بھی ان کو ایسے ہی گا اور یہ اس وقت ہے کہ جب کہ ہم وضو کریں کیسے سنت کے مطابق جی باب یقبل علیہما بقلبی و بد ہی ان دونوں رکعتوں میں وہ متوجہ رہے اپنی نماز پر اپنے دل سے اور اپنے چہرے سے واجبت لہ الجنہ تو جنت اس کے لیے ثابت ہو جائے گی یقبل بہما کہ اپنے چہرے کو اور اپنے دل کو اس طرف متوجہ کرے علماء نے اس کا منع یہ بتایا ہے کہ وہ نماز پڑھے خوشو خضو کے ساتھ خوشو کا تعلق جو ہے وہ دل سے اور خضو کا تعلق زہری اعضا سے زہری اعضا کو بھی اس طریقے سے رکھے جس طریقے سے سنت کی تلقین ہے اور جیسے زہری اعضا کو ایسے دل کو بھی متوجہ رکھے کس کی طرف نماز کی طرف یہ بات سمجھ لو آدمی کہتا ہے نا خوشو خوشو بہت مشکل ہے کوئی مشکل نہیں بھائی دیکھیے آپ کے سامنے قورمہ پلاؤ اور ایسی ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اب دیکھیے سب کی توجہ ہو گئی ماشاء اللہ تو رکھی ہوئی ہیں تو آپ منہ ادھر کر رکھا ہے ایسے نہیں کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ جو ہے مرغوب چیز کیا ہے ایک یہاں سے اٹھائیں گے ایک یہاں سے اٹھائیں گے ایک یہاں سے ایک یہاں سے مرغوب اور آپ کی پوری توجہ ہوگی کھانے کی جب کھانے کی طرف ہماری پوری توجہ ہوتی ہے تو نماز کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ دو رکاتے کوئی دو رکعت کے برابر توجہ کرو یہی تو فرمایا کہ توجہ پوری نماز پر رکھو یوں نہیں کہ چوبیس گھنٹے بلکہ چار منٹ کی یہ بات ہے چھ منٹ کی بات ہے دس منٹ کی بات ہے ارے پوری عمر میں دس منٹ تو توجہ کر لو کس کی طرف نماز کی طرف بس اس کو خوشبو بھی کہتے ہیں اسی کو خوشبو بھی کہتے نماز پڑھو نماز کی طرف توجہ کرو بھائی دیکھو جب نفل نماز پڑھے ایسے توجہ سے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے تو فرض میں کیوں جنت واجب نہیں بدرجہ اولا واجب ہوگی بدرجہ اولا اس کو جنت ملے گی دو رکعت نفل پڑھ لیے ایسے پڑھ لیے کہ توجہ صرف اور صرف وہ کرے یہ میں نہیں کہہ رہا اس کی توجہ ہو یہ نہیں کہہ رہا یہ کہہ رہا وہ توجہ کرے جو کہ اس کے اختیار میں ہے وہ توجہ کرے وہ توجہ جو اس کے اختیار میں ہے تو وجبت الحجر اب اس کا مطلب سمجھ لو بھائی ایک تو ہے خوشو دل بھی متوجہ ہو نماز کی طرف اور ایک ہے خوشو آدمی جب نماز پڑھ رہا ہے کھڑا ہے تو سجدے کی طرف نگاہ ہو اور رکو میں ہے تو پاؤں کے درمیان نگاہ ہو نگاہ ہو اور اگر سجدے میں ہے تو ناک کی طرف نگاہ ہو تو معلوم ہے نہیں معلوم ہے نا آپ نے نظام میں پڑھا ہوگا ہم نے تو پڑھا تھا تو یہ کہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو آدمی کے ظاہری بدن کس حیات میں ہو اگر اس حیات میں ظاہری بدن کو آپ نے رکھا تو سمجھ لیں موری صاحب آپ کو خزوئے کامل حاصل ہو گیا کیا حاصل ہو گیا خزوئے کامل اور پھر آپ نے اگر توجہ رکھی نماز کی طرف اگر کم از کم آپ پڑھنے کا یہ سبحانک اللہ کی تر توجہ رکھو اور الحمدللہ رب العالمین پڑھیں الحمد رب العالمین کی طرف کرو اور آپ پڑھ رہے ہیں اتحیات تو آپ اپنی توجہ ان الفاظ کی طرف کریں اگر ان الفاظ کی طرف بھی توجہ کر لیں گے تو آپ کو خوشبو کامل حاصل بہت لمبی چوڑی اس میں کوئی وظیفہ نہیں ہے بس یہ ہے اب یہ ہے کہ خیال آیا ایک آیا دو آیا تین آئے جب آپ سلاب پھیرے تو کہیں الحمد للہ کیا ہے اتنے خیال آئے اتنے خیال آ بھائی اتنے خیال آ گئے بھی کیوں آئے یہ خیال یہ خیال اس لیے ہے کہ الحمد للہ خزانہ موجود ہے چور اسی گھر میں آتا ہے جس گھر میں کیا ہو خزانہ ہو اور جو لنگ کے زیر لنگ کے بیاد بالا نہ غم دست نہ غم کالا اس کی طرف چور دیکھتے تک نہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو ایک ہزار خیال آئے دو رکعت کے دوران کتنے خیال آئے ایک ہزار مولوی صاحب آپ کے خوشی میں کچھ کمی نہیں آئی اس کی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ خیالات کو لائے نہیں خیالات کا لانا برا ہے خیالات کا آنا برا نہیں اگر خیالات آ رہے ہیں آتے رہیں جتنے آئے پھر اس طریقے سے دو رکعت پڑھ لی تو انشاءاللہ شاء اللہ واجب ہو جائے گا کیا واجب ہو جائے گی بھیا جنت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نماز پڑھنے کی عطا کرتا ہے ہمیں ہمت دے اور بات یہ یہ ہے ہے کہ کہ آدمی کہتا میں نے تو بڑی کوشش کی زندگی میں نے گزار دی میں ایسی ایک بھی رکعت نہیں پڑھ سکا کون کہتا نہیں پڑھ سکتا ہر آدمی پڑھ سکتا ہے کام کیا ہے آپ کو اپنی توجہ ظاہری ظاہری اعضا کی طرف اور زہری ادب کی طرف ملوز رکھنی ہے اور دل اپنا نماز الفاظ نماز کی طرف متوجہ رکھو اگر صرف نماز الفاظ کی طرف بھی متوجہ رکھو گے اپنے دھیان کو تو انشاءاللہ شاء اللہ خوش حاصل سمجھے نا آدمی یہ کہتا ہے کہ ایسی دور تو ہم نے بڑی کوشش کر لی نہیں پڑھ سکے آج تک کس نے بتایا آج تک آپ نہیں پڑھ اب پڑھے آپ آپ پڑھ لیں کیسے آتے رہے خیال سبحان اللہ آئے آتے رہے کوئی پرواہ نہیں ہم نے لائے تو نہیں ہے مہمان کو بلایا نہیں ہے وہ خود آ گیا اور کہتے ہیں جو خود سے آئے اس کو آنے دو یہ آپ نے سنا نہیں جو خود سے آئے اس کو آنے دو اس کے اوپر ہمارے استاد مولانا عاشق علیہ صاحب نے ایک لطیفہ سنا فرمایا کہ ایک دفعہ ایک صاحب گھر آئے کچھ پڑھے لکھے تھے بھوک لگی ہوئی تھی کہا کہ بیگم صاحبہ کچھ ہے گھر میں کہا کر نہ کہا کہ یہ کیا دیکھتا ہوں ہنڈی ابل رہی ہے کہا کہ اس میں تو مرغی ہے کہا کہ یہ تو کھانے کی ہے کہا کہ یہ پڑوسن کی ہے آئی تھی میں نے ذبح کر کے تو کہا اللہ والا کو بتائیں تھوڑی دیر جب بھوک نے ستایا تو کہا کہ لو بھائی شوربا ڈال دو اس لیے کہ مرغی تو پڑوسن کی ہے لیکن شوربا تو پڑوسن کا نہیں اور پھر کچھ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بھی گرنے لگی تو کہا جو خود سے آئے اس کو آنے دو خود سے آئے اس کو آنے دو یہی حال ہے بساوس کا جو خود سے آئے ان کے آنے دو وہ تو جائز نہیں تھا یہاں جو خود سے آئے ہزار وصف سے آئے ایک لاکھ وصف سے آئے آتے ہیں تو آنے دو لیکن آنا برا نہیں ہے لانا برا تو یہ ہے بھائی کہ اگر اس طریقے سے آدمی یوک علیہما لو وہ متوجہ ہو وہ متوجہ رکاتوں پر اپنے دل سے اور اپنے چہرے سے ارے بھائی دیکھو تمہارے چہرے کو تو کوئی مروڑ نہیں رہا اس کو تو کوئی کچھ نہیں کرا خیالات آ رہے تو دل میں آ رہے نا آنکھیں آپ رکھیں اور جہاں دیکھنا ہے دیکھیں اپنے بدن کو یوں یوں حرکت نہ دیں نہ ہلائیں اور سینے کو اپنے قبلے سے نہ گھیرے اتنا تو کام کر سکتے ہیں یہ اگر کر لیا تو آپ کو خوشو کامل نہ اب رہ گئے خوشو اور خوشیوں کے لیے کیا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ اپنا دھیان اسی طرف یہ اگرچہ پھر بعد میں جو ہے آدمی معنی کی طرف توجہ دیتا ہے اور پھر آگے بڑھ کے اس کو اللہ ہی یاد آتا ہے تو یہ ہے یہ بات کی چیزیں ہیں لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جو الفاظ پڑھو ان الفاظ کی طرف دھیان دھیان دو گے تو انشاءاللہ خوشبو بھی کامل حاصل ہوگا بھی بھائی یہ بات بتا دی سمجھ میں آ گئی ہوگی بھائی جی رضي الله عنه كنت رجلا مزانا وكانت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم تحتي فاستحييت وأن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جنبي سأله فسأله فقال فيه الوضوء یہ آپ لوگ جانتے ہیں اس کی اتنا تجربہ وہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے اور نور سے پڑھتے آ رہے ہیں یہ جو مرد کے ذکر سے پانی نکلتا ہے ملابت مع الزوجہ کے ساتھ تو وہ پانی جو ہے اس کو مزید ہے اور بعض آدمی جو ہے ملاوت کے وقت زیادہ ہوتا ہے بعض کا کم ہوتا ہے تو حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عارضہ مجھے ہو گیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے اتنا غسل کیا کہ پوری کمر کو پیچھے سے چھین دیا اور پوچھا نہیں ہے مسئلہ اس لیے کہ حیا آتا تھا پھر میں نے حضرت مقداد سے کہا اور حضرت عمار ابن یاسر سے کہا پہلے ایک سے کہا اور پھر انہوں نے نہیں پوچھا پھر دوسرے سے کہا جب انہوں نے بھی نہیں پوچھا تو ان دونوں کی موجودگی میں انہوں نے پوچھ لیا یا ان میں سے کسی نے پوچھ لیا اب بعض روایات میں ہے کہ مقداد نے پوچھا اور بعض میں ہے کہ عمار نے پوچھا اب بعض میں ہے کہ حضرت علی نے کیا یہ تینوں جمع ہو سکتے ہیں ایک ہی مجلس میں تینوں موجود ہوں ایک نے پوچھا تو وہ جو ہے وہ ہے تو حضور نے فرمایا کہ بس اس میں وضو ہے اور وضو جو ہے نقص وضو وضو سے کیا ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے آدمی وضو کرے اور اس میں بھی یہ ہے کہ زکر کے سرے کو جہاں تک کہ وہ پہنچے ہوئی ہے اس کو دھو لے لیکن احتیاطاً اگر اس کو اور ان سین دونوں کو دھو لے تو زیادہ بہتر ہے کہتے ہیں کہ یہ ایک علاج بھی ہے کہ کثرت مزی کا علاج بھی ہے اگر ان سین کو دھو لے گا تو ان کو دھونا مستعد ایسے موقع پہ اس کو بھی دھو لے اور ان کو بھی دھو لے چلے الشافعي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن شهاب بن عروة نبي علي رضي الله عنه قال قلت للمقداد إذا بنى الرجل بأهله فأمزى ولم يجامع فسر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإني أستحي أن أسأله عن ذلك وابنته تحديد فسأل وسأله فقال يغسل مذاكير ويتوزع وضوء لصلاته وبه قال یہ مذاکیر جو ہے بعض نے کہا کہ جمع ہے اس کی مفرد نہیں ہے اور بعض نے نیچے لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس کی جمع ہے جی بات وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان وأنا عمرو أنا تاي أنا عائشة بن أنس أن علي رضي الله عنه قال قلت رجل مزان فأمرت أمار بن ياسر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ابنتي إني فقال يأتي من ذلك الوضوء وبه قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال أخبرنا أمية قال حدثنا يزيد بن زريع أن روح بن القاسم حدثه ابن ابي نجيح ان قائد عن ياس بن خليف عن رافع بن خديج ان علي رضي الله عنه امر عمار ان يسر ان يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزه فكان يصل مذاكيره ويتوزع وبه كان اخبرنا قطبة بن عبد الله المروزي عن مالك وهو ابن انس عن ابي النزر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود عن علي رضي الله عنه امر ان يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المزي وما زال عليه فإن عندي وأنا أستحي أن فسألت رسول الله الله صلى عليه وسلم عن ذلك ذلك فقال إذا وجد أحدكم فلينزح فرجه ويتوضأ یہ ينزح کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ فرض کے اوپر چھینٹے مار لے لیکن یہ معنی فل یا فرضہ کی ہے اس لیے کہ دوسری روایت کے الفاظ جی وبه قال قال محمد بن عبد حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني سليمان وقال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه يه محمد بن علي سبرات حضرت زين العابدين جي جی۔ قال استحييت وانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزي من أجل فاطمة فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء جي جی۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب الوضوء من الغائط والبول ومن قال حدثنا أخبر ارے بھائی بس بس بس کر دو آپ کی صنعت متصل ہو رہی ہے لیکن کی سب منفصل ہو رہی ہے بھائی یہ یہ دیکھو بزرگوں نے کچھ ارشادات فرمائے ہیں کہ استاذ محترم آیا بعد الوضو شہادت کی انگلی اٹھانا احادیث سے ثابت ہے یا نہیں بے نوا تو کہتے نو تو جروا تو میں نے پوچھا ایک مفتی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ثابت نہیں اناف کے ہاں نہیں ہے لیکن دیکھا کہ بعض بڑے بڑے پیروں کے مرید بھی اٹھاتے ہیں لیکن کہیں اگر کوئی ثبوت ہو تو اللہ بہتر جانتے تو دارالفتہ سے پوچھا کہا کہ نہیں یہ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ غرہ مہاجرین ہوں گے اور پہلی امتیں بھی تو نماز فرسی وضو تھا تو وہ غیر مہجلین کیوں ہیں تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چہرہ اور ہاتھ اور یہی وہ دھوتے ہوں کوئی اور چیز دھوتے ہوں گے جب اور چیز دھوتے ہوں گے تو وہی چیز چمک رہی ہوگی یا امت کی یہی چیز چمک